یہودی جڑا تیرے نبی دا دشمن ہے تیرا میرا دوست نہیں ہو سکتا مسلمان کافر تو بچ اور یہ قطرے نہ پلایا کر تیرے میرے نبی دے دشمن نے تیرے میرے نبی دے دوست تیرے میرے دوست نہیں ہو سکتے جڑا ایڈے موسنا دا دشمن ہے تیرا میرا دوست کتنے ہو توجہ کر نبی کیوں بھیجے جاندے نے نبی کیوں تشریف لایا نے رب فرمایا سونیا لتخرج الناس من الظلمات الى النور ظلمات جمع نور واحد معلوم ہوا نیرے کئی نے روشنی ایک سونے انہوں نے تو اچھا کد معلوم ہوا جہاں نبیا کا جان شین وارس عالم سے میر ہوئے گا وہ چپ کر کے نہیں پوے گا دین بیان کرے گا تاکہ لوگ میرے تو نکل آن نبی دے دین چ آ جا فرمایا انہوں اتوں کد کدھر لے کے جانا فرمایا نور اپنے دین والے لے کے جا دونوں جانا بھی ٹھنڈ آئے آئے تو مسلمانوں یہ نبیا کے آمد کا مقصد ہوں جی جہاں نبی دیا آمد کی خوشی کرے یا اپنے جرم نہ چھوڑے سمجھو نبی دے آن کا انہیں فائدہ نہیں اٹھایا یہ نور والے نہیں آیا انہیں نیریا پیا کرے جدو بندہ اپنے گناہ چھٹے سچی توبہ کرے سمجھے ہوں اصا روشنی والے پاس تر پائے شراب کا در کھلا دل سچے نال جدو نوبا کرے گا اللہ قبول کر دے اللہ معاف کر دے اللہ قبول کر دے بندہ ترے تو صحیح نہ مرشد کو خدا کہنا کہتا ہے مرشد میں خدا کھڑا آرام ہے اور یہ مرشد مرشد خدا خدا ہے مرشد خدا کا بندہ ہوتا ہے خدا سے نہیں وجہ کا پیر یا ولی کو سجدہ تعلیمی کرنا یہ جائزہ بھی نہ کہتا ہے حرام ایک سجدہ و کا ہوتا ہے ایک تعلیمی ہوتا ہے ایک کہ کسی نے خدا سمجھ کے کرنا ایک کہ تعلیمن کرنا جہاں خدا سمجھ کے کرنا ہے وہ ساری شریعت شیر سے مشرق ہو جاتا ہے بندہ جہاں ایویں عزت سمجھ کرنا ہے یہ ساری شریعت حرام ایک اور بھی مسئلہ دس ہوں کہ منکر لوگ جہاں نا جا دربار سے ادھر بھی سجدہ کرے منگا دے مشرق مشرق مشرق مشرق حالانکہ سجدے کی دو قسم ایک سجدہ تعظیمی ہے ایک شرکیا ہے تعظیمی ہوتا ہے کہ چلو خدا نہ سمجھے میں ادمن کر چھوڑے شرکیا ہوتا ہے خدا سمجھ کے کرے ساری شریعت سے جہاں ہے وہ کرنے بندہ خدا سمجھ کے کرے تو مشرق ہو جاتا ہے تو ایویں کرے تو وہ حرام ہے وہ دو سجدے جہاں ذکر کتنے بھی اللہ نے قرآن کیا بنی اسرائیل نو اللہ نے حکم دیا ود الباب سجدا دروازے نو دروازہ جڑا نو سجدہ کر کے لنگو یہ کیڑا سجدہ تھی نہیں آدم علیہ السلام نو پیچھے تو سجدہ کروایا یوسف علیہ السلام دے بھراواں دے بارے اوندے لہو ساجدین انہاں سجدہ کیتا ہے نہیں ہن ایک انتہائی اہم اصول سمجھ نبی دے دین دا سن اے ہو سکدا ہے ایک کم ایک نبی دی شریعت جائز ہوئے دوے نبی دی شریعت حرام ہوئے ہو سکتا ہے یہ نہیں ہو سکتا ایک کام ایک نبی دی شریعت جائز ہوئے دوے نبی دی شریعت شرک ہو کیوں کہ شرک دی اجازت کسی نبی دی شریعت نہیں ہے سجدہ تعظیمی انہاں انہوں دی نبیا شریعت جائز سی ساڈے نبی دی شریعت حرام اے نہیں میری ایک نال گل ہوئی ہے جی سجدہ سجدہ شرک کوئی سجدہ شرک ہی میں کہ مطلب یہ نکلیا سجدے کئی دو قسم نہیں جہاں انہوں نے نبی کی شریعت اجازت تھی یہ مطلب ہے انہوں نے نبیا دیا شریعت شرک کی اجازت رہی ہے سارے نبی شریعت شرک رام ہے یہ مطلب ہے کئی نبیا کے دین شرک کی اجازت رام نے دیتی رکھی ہے نہ یہ ہو سکتا ہے یہ سی تعلیمی انہوں نے نبیا کی شریعت جائز رہے ہیں ساری شریعت یہ بھی حرام ہے جہاں انہوں نے بندے کافت مشہور ہو جانا ہے جی دونوں حرام سارا یہ مذہب نہیں سارا مذہب ہے جہاں سارا کتابیں جہاں سجدہ کرتا ہے تو غلط کرتا ہے پولیو کے قطرے پلانے کی نوکری کرنا کہتا ہے ہاں اگر پولیو کے قطرے پلان والا لوگوں کو پانی پلائی جائے تو انہوں کو تنخواہ لئی جائے چل جائے ہاں کیونکہ جی شرابہ نے پرمٹ جاری کر دینے ہیرا منڈی چکلیاں کے ٹھیکیدار نے انگریز دے نوکر نے اسلام دے دشمن نے انہوں کو جنہ نکلتا جی لے لو لوگوں کو نبی دے دین دی نبی دی امت دی دوستی کرو انہوں کی دشمنی کرو سبحان اللہ سبحان اللہ شاہ صاحب برائے مہربانی ضروری وضاحت کریں کہ مفتی صلی اللہ کسی سادات کے بھی خلاف ہیں یہ بالکل غلط بات ہے وہ سادات کے خلاف نہیں ہے وہ نے انگریز کا قانون سے انگریز کی تعلیم کے خلاف سکولہ دے پھر جہاں سیدہ کا تعلق سکولہ نال نہیں وہ پھر بدلا منچی کے خلاف وہ سیدہ کے خلاف نہیں وہ نے یہودیت کے خلاف پھر جنہ کا سکولہ نال تعلق ہے وہ پھر انہوں کے خلاف ہے مسئلہ ورنہ جی سیدہ کے خلاف نے تو میں سیدہ میرے کیوں دشمن نہیں میرے دشمن کیوں نہیں سینکڑے سید نے کہ نہیں جیتا انہوں نے وجہ محفوظ ہوگی اور اس بندے کا بڑا احسان ہے اسی جڑا نا کئی بندے آ میرے جی گال ہے فلان سمجھداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے سختی کرتے ہیں ایک بندہ چلا گیا نا ڈاکٹر کو دیکھا تو اتنے چھری کانٹے کینچیاں یہ چیزیں پہ ہوئی تو وہ زکام بندے نے باہر نکل آیا آخر لگا میں تو کام کی دوائی نہیں لینی ہے جو آخر ایڈا سخت ایڈا سخت ہے چوریاں تے کینچیاں تے چیزاں رکھی کھڑا انہاں کے او پیڑیا او سختی تیرے واسطے نہیں او دے واسطے جڑا وڈی مرض والا تیرا علاج ایک گولی لے تے اللہ بیلی ہو تو جنی کسی کی مرض ہوتی وہ علاج نہیں جی سختی کرتے ہیں وڈیا مرض والے کے علاج نہیں تیرا میرا جہاں بندہ منع والے وہ نہیں کرتے بے وقوف ہے جہاں چڑیا کہہ ویچ کے نہیں کلاوے دوائی نہ لو پاک فرما نے منافق کی نشانی ہوں اور ریوڑ ہوئے نا بکریاں کا کتا ہوئے گا آپ ایک جانور پھڑ لیا جو بکریاں نہیں چھیڑے گا سو جو کتا پھڑ کے لیا آئے گا کان کو آ کے گیا یہ فرمایا جا سناپ کی گل جہاں بندے نے سینکڑے سے ادارا نیکیاں کی لوگوں نے عزت محفوظ کی یار جی کتنے کوئی سختی کر دینا تمہیں گل چنگی نہیں لگتی تو کیوں بھی تو پھڑ کے باہر کھڑ لے تو نیکیاں بھول جانے کیوں دیا جی نیکیاں بھول جانے انہیں ہزار کی عزت محفوظ کی خدا کی قسم سید زادیاں نچن والی جہاں سن اس چشتی دی وجہ نال اج پردے چ بیٹھیاں نے کی سمجھ رہے سیدہ دا دشمن ہوندا تے میرا ہوندا میں قاضی مشہدی موسوی سید ہاں میرا کیوں نہیں دشمن بلکہ میں نہیں سوچ سکتا کہ کتنے باری میں گیا ہوں تو اٹھ کے مینوں ملے نہ ہون حالانکہ میرے محسن میرے محلے میں نے میرے مربی نے لیکن اٹھ کے مینوں ملنے نے کیوں صرف اس وجہ تو کہ یہ نسلی تعلق نبی پاک نال اور میں کوئی بڑا نہیں ہونا تو نہ میں سمجھدار زیادہ صرف اس وجہ تو یار وہ سیدہ کا دشمن نہیں وہ انگریز کا دشمن ہے تو پھر جی سید انگریز نہ رلے ہوئے دشمن نبی پاک بھی سیدان کے دشمن نے پھر نبی پاک بھی ابھی آپ نے فرمایا جی بتی تو بندہ آ کے میں سید ہاں اس بتی ود نیک ہوئے فرمایا وہ میرا نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ فرمایا رمایا بستی کوئی کوئی کوئی کہ اپنے اپنے آپ آپ میرے میرے میرے وال کرے آ کے میں سید نبی نبی اولاد ہاں اس بستی بندہ دے فرمایا فرمایا میرا نہیں نہیں نہیں ایسا ہونی بھی ہونے والے دشمن نے امام دین ایک بندہ گیا جا کے لگا سہی دُٹے ٹوکے ہو سید ہو پاک لوگ ہو فرمایا نہ میں اپنے بارے وہ عقیدہ رکھنا ہوں امام اسماعیل لڑکی فرما ظلمانی ظلم فرمایا میں اپنے بارے وہ عقیدہ رکھنا وا جی آیت اللہ نے آخل بیت نبی بیویاں دے بارے نادل کی پوچھا نے کہڑی آیت فرمایا اللہ نے قرآن فرمایا نبی دے آخل بیت نیکی ایک کرو گیا سزا نیکی ایک کرو سواب دور ہے جی گناہ ایک ہوئے تو سزا بھی دوری فرمایا میں بھی یہ سمجھنا کہ سید نیکی ایک کرے سواب دورا ہوئے گا گناہ ایک کرے تو کھلے بھی دو لگے <laughs> توجہ کریں میں نے کہا لگا یار ایک گناہ کرے باقی گناہ ایک کرے تو کھلا ایک سید کرے تو کھلے دو سید نال کیڑا نبی دی اولاد ہون دے نال کیڑی نیکی پئی ہوندی ہے سید نال میں کہ یار گل نہیں سمجھے اے جڑے دو تے کھلے وجدے نہیں تے پیار دی نشانی ہے اے اے اوئے دو کھلے بھی سید نو پیار دی نشانی ہے کس طرح ایک بندہ ہے او دا پتر بھی کھڑا ہے تے نال دوہا بھی نال ہے بندہ اونے آکھے یار اڑا پانی دیو پتر نے بھی نہیں دتا دوے نے بھی نہیں دتا زیادہ غصہ کہ چڑے گا پتر سے یا دوے سے پتر سے زیادہ چڑے گا کہ یار ہوتے ہو سی تو میرا ہو کہ میری نہیں منی میں کہ دو کھلے لگنے بھی پیار کی نشانی ہے نبی دسیا دوے تو دوے رہ تسا میرے ہو کہ تسا بھی میری نہیں منی اللہ حیا کرو میرے نال نسلی تعلق ہے کچھ نو ہاتھ مارو میرے دین سے چلو دورے تا نشانی بنے کرے مرشد باقی لوگ بھی سنتا چھڑ دے رہے ہیں پر جب پیر مہر علی نے چھٹی نے نبی پاک دیارت کرائی فرمایا تو میرا ہو کہ تو ہی چھوڑنا ہے ہاں۔ کتھے میرے علی کتھے تیری دنا کتھے میرے علی کتھے تیری کتھے میرے علی کتھے تیری سنا پستا کے اکھیں کتے جاڑیا پستا کے اکھیں کتے جا کتے میرے علی کتے تیری سنا کتے میرے علی دسیا ایڈا کامل ولی آند کتنے میں سونے کتنے تو میں گستاخ ہاں، تیری ذات بڑی بلند معلوم ہوا ولی ہوئی ہوں جہاں اللہ کی بار گیا آج ہی جی کرتا رہے آج ہی جی کرتا رہے ہاں جی توجہ کر تو سکول ٹی وی اور ووٹ کے بھی خلاف ہے تو سکول ٹی وی جیسے واسطے خلاف میں جو میں تمہیں بیان کر چکیا ہوں کہ سکول ہے یہودیت پڑھائی سکھائی جا رہی ہے میں رابطے والے دن چلے شاید بندے نہ ہونے سے کٹو کام میں ایک دو بار ادھر دے دینا ایک دو نالج بتایا اے کتاب ہے پہلی جماعت سکول کی جنرل نالج سفر نمبر پہلے سفے کے اتنے چرچ بنیا کھڑا جی اے مسجد بنی پی نال قریب یار مسلمانوں نو پڑھا جی مسجد برابر چرچ کیوں لیا کے آئے اور پھر پہلے سفے کے اتنے جنا یہ لکھا کھڑا ہے ہمارے عقائد عقائد نبی کا نام ہی نہیں یار جی مسلمان کے عقیدے جب نبی نہ ہو مسلمان ہی ہوں مسلمان کا ہی کیوں نہیں ہوا پھر جناب سفا نمبر سنتالی ہے نبی کا دربار بنایا نے مسجد نبی بنائی نے نے نال نال نال کا چرچ ہے ہے ہے مندر بت پہ پوجتے ہیں گردوارا تھلے لکھا ہمیں تمام مذاہب کی عبادت گاہوں احترام کرنا چاہیے یعنی اج نبی روزہ رسول مسجد برابر ہوئی تھی اس واسطے مخالف نے فوٹو بنی تھی مسجد نبی روزہ رسول عیسائی چرچ ہندو مندر سکھ گردوارا سارے کٹھے بنے پے نے تھلے لکھا کھڑے ہمیں تمام مذاہب کی عبادت گاہوں کا احترام کرنا چاہیے ایمان نال دس ہوئے یار یہ ہوں سکول پڑھایا جا رہا ہے یار جہاں نبی نے روزے نو تو مندر نو برابر سمجھے مسلمان ہے کہ سکھ جہاں نبی دا روزہ تو گردوارے نو برابر سمجھے مسلمان ہے کتری جہاں نبی دا روزہ تو چرچ نو برابر سمجھے مسلمان ہے کہ چوڑا ہے یہ دسو جہاں پتا پیشاب کرا گنا ہوں جا نبی کے روزے کے بارے سوچے بھی کافر ہو جائے کوئی فرق نہیں نبی کے روزے کے پتا ہے یار اج بت پلیت نبی کے روزے کے برابر آئے کھڑے نے علم اسی واسطے انہوں کے خلاف نے سکول کے کیونکہ اتنے خدا رسول رسول کی جائے پر توجہ کر اس کتاب سے سفید ٹولکیاں ٹولکیاں ڈھولکیاں سارا کچھ بجان کا کام مسلمانوں نے بچے کو دسیا جا رہا ہے یہ دیکھو ہلانے تے رگڑنے تے مارنے تے پھوک مارنے تے اے تبورے باجے ٹولکیاں ساریاں وچ نے دسیا کہ تساں کیویں بجانا ہے کیویں کرنا ہے یار ایمان نال دسو خدا رسول نے چیزاں تے روکیا کہ نہیں روکیا تے جتے خدا رسول دی مخالفت ہوئے تے انہاں چیزاں دی حمایت کرنی چاہیے اس بچارے دا ہی قصور ہے جڑی سچی گل ہوئے منہ تے کر چھڑ دے بس انہاں نے دسیا لوکو اس تو بچو مسلمان نہیں رہو گے نبی نے منع فرمایا اس واسطے انہوں نے مخالف نے اور ایک اور بہت تباہ نے تے اے پہلے سفے دے اتنے ہی عورت سائیکل چلا رہی ہے چٹے رکھے ہوئے نے یار مسلمان کے دین کا علم یہی کہ مسلمان کی عورتوں ڈرائیوری کراوے کہ گھر سے پامان کر کے رکھے جیسے نبی کی رہی مسلمان کا علم ہوئے جہاں مسلمان گھر کی پابندی سکھاوے خاتون جلدت وانگ وہ نہیں جی گڈی میں چابی لاوے تو ٹی

اور یقین کرو اج پگیار ساری عزتیں پے ہوئے یہ سانو تکلیف ہے اور انہوں نے مسلمان کی عزت کی تکلیف ہے تاؤ بولتے ہیں جی میں کسی آخیا نہیں ارے خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم غریب خنجر چلے کسی پہ تو تڑپتے ہیں ہم غریب کیونکہ سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے کیونکہ سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں سبحان اللہ وہ تڑپتے نے ایک میں کول بیٹھا تھا ایک بار ایک بندہ آڑ کے آیا اس آخیا جی سید رادی فلم اج لگی ہے مدی آشا روٹی کھان لگے سن چڑ دیتی نہیں ادھا گھنٹہ نوالا نہیں منہ چ پایا نے آخیا نے یار اجے ویلا آ گئے سکولا نے سید نو کنجر کیا دیتا چکلے دیا نے نے نہیں میں سکولا دعا کرو سکول ہو یار پردے دروازہ فرشتہ کھڑکا کے کی پڑھا دیتا چکلے دیا چھاوا بن گئی نے ادا گھنٹہ روٹی نہیں کھا دی یار جہاں دی توہین سن کے ادا گھنٹہ روٹی نہ کھاوے سید کا دشمن نہیں ہو سکتا سید سا سجا حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب تو اے سارا جا کتنا بنیا کرا جی وہ بندہ دین دا جتنا دوست نیڑے ہو کے ویکو نیڑے ہو کے ویکو سیانے آدھے یار پیا پتہ لگتا ہے یا واہ پیا پتہ لگتا ہے نیڑے ہو کے ویک تین پتہ لگی دین نال کتنا پیار کرنے والا بندہ خدا کی قسم ذرا جتنا دین دے اگر وہ بندے کی نفسانیت ہوتی نا میں چھوڑ جانا میں کدے نیڑے نہ لگتا میں بڑا نیڑے ہو کے ویکیا بڑا نیڑے بڑا پرکھے اسی بھی دنیا چار سو بھی ہوں سن اصا بڑا نیڑے ہو کے ویکیا پر میں اس بندے میں دنیا والی کوئی گل نہیں ویکھی ساری گل ہی دین والی ویکھی ہے میرے پتا لگ گیا یار جہاں آپ دین تے فدا پہ ہوں انہیں دنیا نو دین تے فدا کرنا اس صاحب نے کہا ہے کہ جو مولوی ہو کر دوسروں کو قرآن پڑھائے اپنی اولاد کو سکول پڑھائے ایسا تو صرف ایک چوہے مار گولی دینی چاہیے یہ کیا ہے دیکھیے وہ مطلب یہ ہے کہ قوم لال دھوکھا نہ کرن داریاں آنا اس طرح کہ ادھر ممبر سے بہ کے آخر لوگوں کو قرآن پڑھاؤ میرا مدرسہ ہے اپنے بچے نو اجیسا پڑھاؤ اپنے بچے نو سکا پڑھاؤ اپنے بچے نو تیار کر کے پینٹ پوا کے انگریزوں والے بھیج دینا کہ قوم لال منافع ہے جی، جی۔ کہ یار قوم اور طرف دینا ہے تو آپ اور کام کرنے نے نبی پاک فرماند نے میں مراج کی رات ویکیا تو خون کی لہر ہے تو جو میرے ہاتھ ادھر سیدھا نہیں ہوں قرآن یہ خون کی لہر ہے بندے میں لگے ہوں نے جسے سامنے تک ایک فرقہ پتھر لے کے کھڑا ہے جب نیڑے آدھے نا انہوں کے منہ پتھر مار مارتے پھر وہ پیچھے چلے جاتے ہیں خون کی لہر پھر آدھے نے پھر فرقہ پتھر مارتا پھر دور رہے کینچیاں آگ دیا بنیا نے تو اپنے ہونٹ سے زبان کٹ رہے ہیں پوچھا جبرائیل کہڑے لوگ نے فرمایا یار سلے تو اے عالم نے اے عالم نے مولوی لوگ نے جڑے ممبر سے بہ کے ہور گل کرتے سن تے پچھوں ہور کام تے ہور گل کرتے سن یہ لوگ نے فرمایا لوگوں نے آخنا وہ دین پڑھو کیا پتر کرنا دا مطلب ہے اپنا سکول نال پیار ہے لوگوں نے دین دا تا پیار ہے جی روٹی قرآن جڑی ہوئی ہے میری روٹی نہ مک جائے لوگ سمجھے دیندار ہے یہ منافقت آئی ہے ممبر کے اندر تو مجبور ہو گیا بندہ بولنے کے واسطے کیونکہ وہ مرشد میرے علی کا فیض ہے وہ بھی کشتی سڑکے بھی کشتی یار مرشد میرے علی بھی سچی گل تو چپ نہیں کرتے سن وہ بندے کی یہی غلطی ہے وہ گل دین دی بیان کر چڑھتا ہے اور اتنا فائدہ ہو رہا ہے نا اتنا فائدہ ہو رہا ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا یار ایڈیاں سید زادیاں پردے چ اس بندے کی بیان نہ لا گئی نے کہ سید سینکڑیا بہ کے دعا چولی چک چک دیں یار جی اللہ تیرا دو جہان آباد کرے اسا برباد ہو گئے سا اسا تیرے گل نہ منتے سید زادیاں نچدیاں ہوندیا تیری گل منی ہے سید زادیاں پردے چ بیٹھی ہیں اشتہار اشتہار جڑے نے لانے حرام نے کیونکہ اور تسا کنے کی اشتہار لائے نے بندے آئے بیٹھو نبی کا دین بیان ہوئے تو لوکی ہمیں آ جانے توجہ کر اشتہار کیونکہ آخر اشتہار نہ لیے جانا ہے توہین ہوں یہ محفل کا سواب نہیں ہوں مولوی اپنا ٹور بنان واسطے آندے میرا نام بڑا سارا لکھی علامت القہر والا غضب علامت القہر والا سر علامت القہر والا سر رولانا فلانا یہ وہ لکھ لکھ کے لا لوگ سمجھ کو بڑا پاٹے خام مولوی ہے ایویں نبی دا دین نہیں بچتا جنا چر نبی دا نام دی عزت نہیں کیتی جاندی سمجھو سبحان اللہ جلوس جلوس کا مسئلہ یہ ہے کہ اگ جلوس ساڑے اخلاق جو کسے بھی نہیں کٹے لیکن حرام نہیں اگر شریف پابندی نال کٹے اس طرح

کدیا کسی نے جڑا نہیں کرتا وہ لازم نہیں ہاں نبی دی آمد کی خوشی دل چار ویلے رکھنا فرض ہے جڑا کسی ویلے بھی نبی کی خوشی دل چو وہ دل مردود ہے مسلمان تصویروں اور نات خانوں کے بھی خلاف ہیں تصویر نے اس واسطے خلاف نے اللہ قرآن کے حدیث خلاف ہے نبی پاک فرمائے نہ شد نہ زامن یوم القیامت المصور بخاری شریف ہے فرمایا قیامت الدن سب سے زیادہ صاف ہونا تھے ہوئے گا جب دنیا فوٹو بنا ہے نہ خانوں کے بھی خلاف ہیں نہ خانہ کے خلاف اس واسطے نے نہ خانے اج کل جڑے نے موت سے خود کچھ رہے جی نہ نبی کی سنت رکھن گے نہ کوئی نماز پڑھتے ہیں کئی شراباں پیندے نے اتنے تک کوئی سانو علم ہوا ہے تو سگریٹاں پین گے تو لوفر ہون گے تو برائیاں کرن گے اس واسطے انہوں نے خلاف نے تصا کدے نات جان جانتے ہو ہوگی کیونکہ نہ خانہ کا اج کل ماحول ہے آپ لوگ پسند کرتے ہیں انہوں نے اس واسطے بے دینی پھیل گئی ہے سارا مسئلہ ختم ہو گیا ہے سنت والے جماعت کیونکہ سب کھیٹا شروع کر دیتی ہیں دین چھوڑ بیٹھے ہیں توجہ کر باقی علماء خلاف نہیں اس لیے اکیلا کیوں ہے مسئلہ یہی بنیا کڑا ہے اعلیٰ حضرت فتح علیہ شریف فرمایا میں جیڑی گل کرنا وا مولوی میرے دوالے ہوکڑوں نے ایک نے جڑے میرے نال نے حالانکہ میرے دل چ گل نہیں جلد النبی فرماندے نے وہ سمجھ نے شاید سارے نال اچا ہو کے رہنا چاہتا ہے تا ہی مسئلے کرتا ہے فرمایا نہ اگر دین دی سمجھ رکھنے والا بندہ میرے نال ود آ جاوے نا میں احمد رضا دے قدم چ منوا سکتا وہ مولویاں دے مولویوں نے تا خلاف نے گل کرتے نے دین دی جویال حضرت کرتے سن لوگوں نے خلاف سن وہ تا خلاف نے کیونکہ وہ چشتی صاحب گل کرتے دین دی مولویاں نو تکلیف ہوں دیئے سارے خلاف نہیں جیڑے منن والے نے وہ دین منن والے نے وہ نال بھی ہے نے کئی مفتی مفتیوں نے تائید کر دینے سارے خلاف نہیں جیڑے خلاف نے انہوں نے یہی وجہ ہے کہ وہ آن دینے پی شاید ساڑے تو بٹا ہونا چاہتا ہے میرے اگے اللہ دا قرآن پہ کوئی انہوں نے ود دین دی گل سمجھاوے تے کرے

گل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی جہاں تشریف لے آتے ہیں انہیں آمد کا مقصد یہ ہوتا ہے انہوں نے ہریا چٹو تو روشنیاں لے لایا وہ تاکہ لوگ دو دن نہ جاؤ جنت چلے جا نبی تیرے مینو جنت لے جان واسطے آنے مسلمان دعا کر رب سانو دین دے اوپر رہن دی چلن دی مدد دی قیامت والے لوکاں دی توفیق عطا فرمائے اللہ سانو دین دی سمجھ عطا فرمائے واہ کر الحمدللہ